جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غالیچے ہیں میں نے کہا غالیچے ہمارے پاس کہاں سے ہوں گے آپ نے فرمایا تمہارے پاس عن قریب ہوں گے تو اب وہ زمانہ آ گیا ہے میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے غالیچے مجھ سے دور رکھو تو وہ کہتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا تھا کہ تمہارے پاس غالیچے ہوں گے تو میں اس سے درگزر کر جاتا ہوں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوہتر یہ حدیث صحیح ہے